السلام علیکم امید ہے آپ تیار بیٹھے ہوں گے لیکچر تھری کے لیے اور آپ نے لیکچر ٹو کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا جیسے کہ لیکچر ٹو میں ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایولیوشن کی ابتدا کی تھی اور یہ کچھ طویل ٹاپک ہے اس سینس میں کہ اس کو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اس ڈسپلن کو پڑھانا شروع کیا تو اس میں کیا کیا تھیوریز جو ہیں وہ آئی ہیں ایولیوشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ وڈرو ولسن کے بارے میں کہ اس نے کیا کہا پبلک ایڈمنسٹریشن کے سلسلے میں لینارڈو ڈی وائٹ نے ایفیشنسی پر ایمفسائز کیا اور پھر ویلوبی نے اگین ایفیشنسی پر اور پروڈکٹیوٹی پر ایمفسائز کیا اور ہم تھے فریڈرک ڈبلو ٹیلر کے ٹاپک کے اوپر جس پہ اس نے یہ کہا تھا کہ he is also called the father of scientific management because he had tried to show that management is a science it is not just art you can increase the efficiency of the organisation irrespective of whether these are public organisation or private organisation the efficiency can be improved یہ لیکچر تھری کے کانٹینٹس ہیں جیسا کہ کہا گیا کہ ایولیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایولیوشن میں ہم نے کلاسیکل اسکول کو پہلے دیکھا اور ابھی ہم کلاسیکل اسکول پر ہی ہیں اور ہم نے جو اب تک کانٹریبیوٹری فگرز مین فگرز جو ہیں landmark figures in public administration جن کو ہم نے دیکھا وہ ہم نے تی, تیسرے کے اوپر تھے اور میں آج کے لیکچر کی ابتدا جہاں پہ ہم نے پچھلا لیکچر ختم کیا تھا ٹیلر کی ہی تھیوری کو سمرائز کرتے ہوئے جو ہے شاولنگ ایکسپیرمنٹ وہاں سے شروع کروں گی تو ایک دفعہ پھر ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں کہ ٹیلر نے کیا کہا ایف ڈبلو ٹیلر جس کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہا جاتا ہے اس نے پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کے اوپر ایمفسائز کیا اس کا کہنا تھا کہ آپ مینجمنٹ کے ہر ٹاسک کو یعنی ہر ایکٹیویٹی کو ایک سب ایکٹیویٹیز میں بریک کر سکتے ہیں اور ان کو آپ میجر کر سکتے ہیں تو اس نے جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا اس میں جو اس نے بات کہی کہ اس نے کچھ لوگوں کو یہ آبزرو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ شاول کس طرح سے کرتے ہیں یعنی بیلچے کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ شاولنگ ایکسپیرمنٹ تھا جو اس نے مڈ ویل اسٹیل کمپنی میں جس کی ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا مڈ ویل اسٹیل کمپنی میں اس نے کیا تھا یہ شبلنگ ایکسپیرمنٹ اس کا تھا اور اس ایکسپیرمنٹ کے بیسس کے اوپر اس نے کچھ مینجمنٹ کے جو ہیں وہ اصول یعنی اس نے کہا کہ کچھ پرنسپلز ہیں مینجمنٹ کے جس کے اوپر آپ مینجمنٹ کو یا ایڈمنسٹریشن کو بیس کر سکتے ہیں یہ پرنسپلس تھے کہ there is only one best way of doing things یعنی ایک آپ کوئی طریقہ ایسا نکال سکتے ہیں جو بہترین طریقہ ہے یعنی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جیسے کہ شاولنگ ایکسپیریمنٹ میں اس نے ہر چیز کو میجر کیا کہ کتنا وزن ایک شاول اٹھا سکتا ہے اور اس سے اس نے کہا کہ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورکر کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے دوسری اس نے بات جو کہی وہ تھی rule of thumb should be replaced by science science جو ہے وہ rule of thumb last time بتایا تھا کہ جو چیز ہم بالکل ٹرائر اور ایرر کے ذریعے کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں رول آف تھم ہے وہ کہ ہاں ایک دفعہ ہم نے کیا ٹھیک نہیں ہوا پھر دوسری دفعہ ٹرائی کیا پھر تیسری دفعہ ٹرائی کیا اور الٹیمیٹلی تین چار اٹمپٹس کے بعد فیلئرس کے بعد ایک چیز ہمیں پتہ چلی تو اس کو رول آف تھم کہتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ آپ سائنٹیفکلی بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو کہ کون سا بہترین طریقہ ہے اور اسی کو اس نے سائنس کہا یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ ہم ایک ورڈ بڑی استعمال کر رہے ہیں کہ سائنس سائنس کیا ہے سائنس جو ٹیلر نے اور کلاسیکل اسکول نے جس سینس میں اس کو اس لفظ کو استعمال کیا وہ یہ تھا کہ آپ کئی چیزوں کو آپ آبجیکٹولی نہیں دیکھتے ہو سبجیکٹولی دیکھتے ہو یعنی سبجیکٹیوٹی کا مطلب ہے جس میں آپ کے جذبات شامل ہوں جس میں آپ اپنے احساسات کو شامل کر دیں اور وہ سبجیکٹیوٹی ہو جائے جس میں آپ کے اپنے خیالات صرف آپ کے اپنے خیالات ہوں لیکن آپ نے اگر اس کو سائنٹیفک بنانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یا اس الفاظ دیگر ہم نے اس کو آبجیکٹو بنانا ہے کسی چیز کو تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اس میں صرف ہمارے ہی خیالات نہ ہوں بلکہ ہم تین چار لوگوں سے کی رائے لے کر یا اس چیز کو سائنٹیفکلی آبزرو کر کے ہم اس کو آبجیکٹو بنائیں یعنی جس میں آپ کے جذبات اور احساسات شامل نہ ہوں بلکہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے جو چیز ثابت کی ہو جیسے کہ ٹیلر نے اپنی سائنٹیفک مینجمنٹ بنائی تھی کی تھیوری پیش کی تھی اس نے اپنے اپنے خیالات نہیں شامل کیے تھے شولنگ ایکسپیریمنٹ میں ٹیلر نے ایک ایکسپیریمنٹ باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کیا تھا جس میں اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ رول آف تھم کو ہم ریپلیس کریں گے سائنس سے اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت ہوا کہ لیبر جو ہے اس کی ایفیشنسی کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن تیسرا پوائنٹ جو ٹیلر نے ایمفیسائز کیا تھا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر وہ یہ ہے کہ harmony of the group is important اور ہارمنی آف دا گروپ یعنی گروپ کے اندر جو لوگ مل کے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کی ہارمنی یعنی ان کے آپس میں کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے ایک ہارمونیس ایک دوستانہ قسم کے جو ہیں تعلقات ہونے چاہیے اور چوتھا پوائنٹ جو ٹیلر نے اسی سلسلے میں کہا وہ تھا کہ cooperation in achieving the goals یہ بھی بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی ویری بریفلی کہ جب تک کوآپریشن نہیں ہوگی تو آرگنائزیشن کے گولس اور جو ایکٹیویٹی جو ورکرز کام کر رہے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکیں گے اور یہ چیز اسی اگزامپل سے جو ہم نے شاولنگ ایکسپیریمنٹ کا دیا اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے تین پوائنٹس جو باقی ٹیلر نے ایمفیسائز کیے وہ یہ تھے کہ ورکنگ فار میکسیمم پروڈکٹیوٹی یعنی آپ نے اسی ایکسپیریمنٹ سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ ورکرز کو اتنا ان کو کام دو اتنا کام لو کہ وہ پورے دن میں تھک جائیں اوور ٹائرڈنیس نہ ہو لیکن تھک جائیں اور وہ اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ دیں یعنی ایمفیس کیا تھا کہ آؤٹ پٹ یا پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ میکسیمم ہونی چاہیے تیسری چیز جو آخری جو تین پوائنٹس میں جو بات اس نے کہی وہ تھی ٹریننگ اس نے ٹریننگ کو بہت ایمفسائز کیا ٹیلر نے اور اس نے کہا کہ اگر آپ نے ورکر کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے اس کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو اس کو ٹرین کرنا چاہیے اور وہی میں پھر دوبارہ شولنگ ایکسپیریمنٹ کی ہی مثال دوں گی کہ جو ورکرز بہتر طور پر کام کر رہے تھے اس آرگنائزیشن میں وہ ویل ٹرینڈ تھے اور آخری چیز جو ایمفیسائز کی ٹیلر نے وہ تھی right man for the right job یعنی سلیکشن پروسیس کے اوپر اس نے بہت ایمفیسس دیا اس کا یہ خیال تھا اور یہ خیال اس نے سائنٹفکلی اسٹیبلش کیا تھا تھرو دس ایکسپیریمنٹ کہ اگر آپ صحیح ورکر یا صحیح امپلائی نہیں سلیکٹ کریں گے آرگنائزیشن میں تو آپ کی آرگنائزیشن جس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے وہ اچیو نہیں کر سکے گی ٹیلر کا ایمفیس کیا تھا پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کہ کس طرح سے آرگنائزیشنز جو ہیں اپنا سرپلس یا اپنا آؤٹ پٹ یا اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو میکسیمائز کر سکتی ہیں اور اس نے جو باتیں باقی کہیں کہ ہیومن کو آپریشن اور ہامنی وہ اصل میں اس مقصد کے لیے کہیں گئیں کہ آپ آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی کو امپروو کریں اسی طرح سے جو ٹیلر کے فالوورز تھے جس میں گینٹ اور ہم پھر دیکھیں گے لیلین گیلبرتھ یہ ٹیلر کے فالوورز تھے اور یہ انہوں نے بھی آرگنائزیشنز کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے ہی بہت سی باتیں کہیں اب گینٹ کو دیکھیے کہ گینٹ نے کن چیزوں کو ایمفسائز کیا کینٹ نے بھی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہی بات کہی اس کا ایمفس تھا کہ there is a need for developing mutuality of interest between management and labour which should be harmonious cooperation اب یہاں پہ بھی گینڈ جو بات کر رہا ہے وہ اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے کہ آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انہینس کیا جائے لیکن وہ emphasize through the emphasis on harmonious ship between management and labour یا دوسرے الفاظ میں امپلائر یا امپلائی کا اگر تعلقات آپس میں ہارمونیس نہیں ہوں گے تو تب تک آرگنائزیشن جو ہے وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کرے گی چونکہ آرگنائزیشن کے مقاصد یہاں پر پروفٹ یا پرووائڈنگ سروسز ہیں in the context of public administration تو ہارمونیس ریلیشن شپ کو اس لیے ایمفسائز کیا گیا کہ اگر دونوں آپس میں ایک کانفلکٹ میں رہیں گے اور ان کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ کشیدہ ہوں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ کام پر ہوگا اور یہ بات آئی تھنک بڑی کامن سینس کی بات ہے جو کہ اس نے کہی گینٹ کی جو کانٹریبیوشن ہے اور میجر کانٹریبیوشن جو ہے گینٹ کی وہ یہ ہے کہ اس نے ان چیزوں کے علاوہ جس چیز کو فردر ایمفسائز کیا وہ تھی کہ پرابلمز آف مینجمنٹ جو ہیں اس میں زیادہ تر ہیومن پرابلمس جو ہیں وہ ہیں you can see on the slide he believe that in all problems of management the human element is the most important یعنی ہیومن ایلیمنٹ کو وہ ایمفیسائز کر رہے تیسری بات اس نے جو کہی اس نے کہا he emphasize the importance of time as well as cost in planning and controlling work جو گینٹ نے بہت ہی بات اہم کہی وہ یہ تھی کہ پلاننگ اور کنٹرولنگ دو چیزوں کو یہاں پر اس نے ایمفیسائز کیا اور اسی وجہ سے اس کے لیے جس چیز کے لیے گینٹ مشہور ہے وہ ہے گینٹ چارٹ یہ گینٹ چارٹ جو ہے یہ ایمفیسائز کرتا ہے it's a kind of a chart میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوں this chart really provides you opportunity to, to be able to plan all the activities in a given task اب ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کو اگر ہم فردر ڈیفائن کریں تو ٹاسک کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر کسی ورکر کو لیٹ سے ایک اسٹینوٹائپسٹ ہے آرگنائزیشن میں اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اس کا ٹاسک ہے کہ اس نے لیٹر ٹائپ کرنا ہے ایک اسٹینوٹائپسٹ نے تو اس کا اس ٹاسک کو اگر فردر ایکٹیویٹیز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے تو ایکٹیویٹیز کیا آ جائیں گی ایکٹیویٹیز آ جائیں گی کہ وہ پہلے ایک جو اس نے ٹیکسٹ جس کو ٹائپ کرنا ہے یا اس کا جو اس کو اپنے سامنے رکھے گا پھر وہ اس وہ ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی دوسری ایکٹیویٹی ہے کہ وہ اس کو ٹائپ کرے گا دوسری ایکٹیویٹی ہو جائے گی تیسری ایکٹیویٹی کیا ہوگی کہ وہ اس کو پڑھے گا دیکھے گا کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں یہ تیسری ایکٹیویٹی ہو جائے گی اور اگر اس نے یہ لیٹر میل کرنا ہے تو پھر وہ اس کو کیا کرے گا چوتھی ایکٹیویٹی کیا ہوگی کہ وہ اینبلپ کے اوپر ایڈریس ٹائپ کرے گا اور لاسٹ ایکٹیویٹی اس کی ہوگی کہ وہ ایل میں اس لیٹر کو ڈالے گا اور پھر اس کو پوسٹ کر دے گا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹاسک کو ہم فردر ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایک ٹاسک ہے اس کو فردر ایکٹیویٹیز میں تو گینٹ کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کسی بھی ٹاسک کو پلان کریں اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ٹاسک میں کتنی ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ کو ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں کہ اس میں ٹائم کتنا لگے گا آپ بآسانی طور پہ پلان کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کہیں پہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو آپ اس ویسٹیج آف ٹائم کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس نے یہ تمام چیزیں کہا کہ کس طرح سے پلاننگ اور کنٹرولنگ کا بہترین طریقہ کیا ہوگا تو اس نے ایک چارٹ بنایا جس میں ایک طرف اس نے ٹاسک کو ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کیا اور دوسری طرف اس کو اس نے اس میں دیکھا کہ اس میں ہر ایک ایکٹیویٹی کو کتنا ٹائم لگے گا یہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے یہ ایک گینٹ چارٹ ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ٹاسکس دیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ٹائم کو منتھس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور منتھس کو پھر ویکس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایکٹیویٹی ساری انلسٹ کی ہوئی ہیں وہ ہر ایکٹیویٹی کے آگے ایک بار سی بنی ہوئی ہے اور یہ بار شو کر رہی ہے کہ کب ایکٹیویٹی شروع ہوئی اور کب ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہوئی تو گینٹ نے جس چیز کو ایمفیسائز کیا اپنی through his experiment through his the way he conducted all those experiment was that he developed a Gantt chart اب گینٹ چارٹ جو ہے اس سے آپ بہت سی چیزیں جو ہیں جو ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ ایکٹیویٹیز ڈیلے پوائنٹس ہیں ان کو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی زیادہ ٹائم لے گی کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیلے کر سکتی ہے پورے ٹاسک کو تو اس طریقے سے جب آپ اس کو ایک چارٹ کی فارم میں بلیک اینڈ وائٹ اس کو جب آپ لے آتے ہیں تو آپ کے سامنے ہر چیز واضح طور پہ آ جاتی ہے اسی ٹیکنیک سے ایک جو دوسری ٹیکنیک ایمرج ہوئی وہ تھی project evaluation and review technique project evaluation and review technique is a technique today which organization use and this is also called network analysis technique اس میں اگین جیسے گینٹ چارٹ میں آپ ٹاسک eh, کو ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اسی طرح سے آپ پرٹ eh, eh, یعنی پروجیکٹ ایویلویشن اور ریویو ٹیکنیک میں بھی آپ ٹاسک کو ایکٹیویٹیز میں ڈیوائڈ کر کے ایک اس کا نیٹورک بنا لیتے ہیں اور وہ نیٹورک جو ہے ایک ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی کو کنیکٹ کرتی ہے گینٹ کے بعد ہم دوسرے جو اگین فالوورز آف ٹیلر میں جو آتے ہیں وہ ہیں Frank and Lillian Gilbreth Frank اور لیلین سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے جس چیز کو اگین یہ چونکہ کلاسیکل اسکول سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے بھی جس چیز کو ایمفسائز کیا وہ بھی تھی کہ آرگنائزیشن میں پروڈکشن اور ایفیشنسی کو کیسے بہتر بنایا جائے فرینک اور لیلین گیلبرت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف تھے انہوں نے ان کا ایک تھا بیٹر بائی ڈزن کہا جاتا ہے کہ ان کے بارہ بچے تھے اور انہوں نے بڑے ہی پلانڈ طریقے سے اپنے بچوں کو پالا اور ان کا جو میجر ورک جو ان کا ہے انہوں نے ورکرز کو دو طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی ان کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے اور وہ ایک تھا کہ آپ ورکر کو بہتر طور پہ جانیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ ان کی جو جو جو ان کی نیڈز ہے ان کا آپ خیال رکھیں Gilbert's emphasized application application of management management bracket میں دیا ہوا ہے time and motion study again آپ دیکھیں کہ گلبرٹس نے وہی راستہ اختیار کیا جو کہ ٹیلر کا راستہ تھا کیا تھا کہ آپ سائنٹفک پرنسپلس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ان کی کانٹریبیوشن جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کے ذریعے اس چیز کو ایمفیسائز کیا یعنی ٹائم اور موشن اسٹڈی یہ ہے کہ انہوں نے ورکرس کو دیکھا مثال کے طور پہ فیکٹری میں اگر ورکرس کام کر رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ورکرس کو اصل میں ان کی تمام موومنٹ جو تھیں وہ تھرو کیمرا آبزرو کی انہوں نے تھوڑا سا جو ہے ایڈوانس طریقہ استعمال کیا ان لائک ٹیلر ٹیلر نے تو سپروائزرز جو ہیں ان کی نگرانی میں شاولرز کو آبزرو کرنے کے لیے کہا تھا لیکن گلبرتھ نے کیمرے کا استعمال کیا اور انہوں نے یہ جو ورکرز فیکٹری میں یا ورک شاپ میں کام کر رہے تھے ان کے موشنز کو آبزرو کرنے کے لیے کیمراز جو ہیں وہ وہاں پہ لگائے تو کیمراز کے ذریعے وہ کیا چیز دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے ٹائم اینڈ موشن یعنی کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے میں مثال کے طور پہ اگر ورکر ورک شاپ میں کام کر رہا ہے تو ورکر جو ہے وہ پہلے مثال کے طور پہ اگر اس کا ٹول ہیمر ہے یا ہتھوڑی ہے تو وہ اگر ہتھوڑی کو اٹھائے گا تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس ہتھوڑی کو اٹھانے کے لیے اگر ہتھوڑی فرش پہ پڑی ہے تو شاید اس کو پہلے بینڈ کرنا پڑے پھر اٹھنا پڑے اور پھر ہتھوڑی استعمال کرے اور اگر ہتھوڑی جو ہے وہ ٹیبل پہ پڑی ہے یا بینچ پہ پڑی ہے تو اس کو شاید اٹھانے میں اتنا ٹائم نہ لگے تو اس طرح سے انہوں نے بہت ہی چھوٹی چھوٹی موومنٹس جو تھی ورکشاپس میں آبزرو کی ورکرس کی اور جو آفس میں لوگ کام کرتے تھے ان کی موومنٹس کو آبزرو کیا کہ اگر ایک چیز کو اٹھانے میں مثال کے طور پہ اگر کاغذ ہے اور ٹائپسٹ کے پاس کاغذ نزدیک نہیں پڑا ہے اس کو اٹھ کر الماری میں بار بار جانا پڑتا ہے اور وہاں سے پیپر وہ نکالتا ہے ٹرے میں سے پھر وہ اس کو پرنٹر میں لگاتا ہے تو اس میں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے اگر وہی پیپر اس کے پاس نزدیک پڑا ہے تو اس کو ٹائم اور اس کی موشن جو ہے وہ کم سے کم اس کو آپ مینیمائز کر سکتے ہیں تو اس سے انہوں نے کس چیز کو آ, کیا چیز وہ ثابت کرنا چاہتے تھے وہ یہ چیز ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کچھ موومینٹس ایسی ہیں جو کہ ہائیلی انفیشنٹ ہیں اور ان ایفیشینٹ موومینٹس جو ہوتی ہیں وہ انسان کو تھکا دیتی ہیں وہی میں مثال آپ کو دوں گی کہ اگر ہتوڑی اٹھانی ہے اور اگر ہتوڑی جو ہے وہ ٹیبل پر یا بینچ پر نہیں پڑی ہے اور فرش پہ پڑی ہے یا کہیں دور پڑی ہے تو ورکر کو اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ چیز اٹھائے گا پھر لائے گا اور اپنا کام کرے گا تو اس تمام چیز میں اس تمام کام کرنے میں ورکر میں ایک تھکاوٹ سی پیدا ہو جائے گی اور جب ورکر میں تھکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو ورکر جو ہے اپنی جو کام کو جس تندہی سے اور جس چستی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے اسے وہ نہیں کر پائے گا تو انہوں نے اپنی اس ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی سے یہ ثابت کیا کہ کس طرح سے ورکرز کی ان ایفیشنٹ موومنٹس جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یا اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے تاکہ وہ موسٹ ایفیشینٹ یا موسٹ انٹائرنگ موومینٹس جو ہیں وہ ان کی ہونی چاہیے تاکہ وہ کم سے کم ان کی تھکاوٹ ہو اور وہ اپنا آؤٹ پٹ جو ہے اس کو وہ میکسیمائز کر سکیں اب ان کا جو لاسٹ پوائنٹ یہاں پر ان کا تھا کہ انہوں نے جیسے شروع میں بھی میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس تمام چیز کو کام کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے آپ کو ورکرز کی پرسنالٹیز اور ان کی نیڈز کو سمجھنا ہوگا یہ دو چیزیں تھیں جو فرینک اور لیلین گیلبرت نے ایمفیسائز کی جب یہ باتیں سب ہو رہی تھیں تو ایک اور تھیوری آف آرگنائزیشن جس کو ہم تھیوری آف بیوروکریسی کہتے ہیں وہ جو ہے میکس ویبر نے پیش کی یہ پیریڈ ہے 1864 سکسٹی فور ٹو 1920 یہ میکس ویبر کا پیریڈ ہے لیکن تھوڑا سا میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ میکس ویبر کا جو پیریڈ ہے یعنی جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب بہت سی تبدیلیاں آ رہی تھیں تبدیلیاں تو ویسے ہر وقت ہی آتی رہتی ہیں اور جو تھیورسٹ ہوتے ہیں یا جو فلاسفرز ہوتے ہیں وہ اپنے حالات کی اور اپنے زمانے کی عکاسی کرتے ہیں اور اس بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں جو وہ بات کہتے ہیں اصل میں وہ اس دور کی ہوتی ہے اور اس کی اپلیکیشنز اس میں سے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہر دور میں اپلائی کی جاتی ہیں میکس ویبر جو ہے اس نے اس کا بنیادی طور پہ وہ ایک لائر تھا اور اس نے لیگل اسٹڈیز میں اس کی اسپیشلائزیشن تھی لیکن جس طریقے سے وہ جانا جاتا ہے وہ اس کی زیادہ جو he is known more for his theory of bureaucracy theory of bureaucracy یعنی اس ورڈ کے اگر ہم توڑ کر دیکھیں بیورو بیورو یعنی اس ڈیسک کو کہتے ہیں آفس یا ڈیسک یہ اسٹڈی آف آفس اور desk that is what is of bureaucracy what is that theory جو میکس ویبر نے دی اچھا اس دور میں یہ بھی تھا کہ کیپٹلزم کی گروتھ ہو رہی تھی آپ دیکھیں کہ ایٹین سکسٹی فور کا پیریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس تھا انڈسٹریل ریولیوشن سے انڈسٹریل ریولیوشن اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی تھی اور مارکیٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مارکیٹ کی گروتھ بہت زیادہ تھی the the state had minimum role to play and the whole economy was a market economy تو ویبر کا کہنا تھا کہ اگر آپ کیپٹلزم کی گروتھ چاہتے ہیں اگر آپ یہ ہے کہ کیپٹلزم گرو کرے اور اس کا بہتر فائدہ اٹھایا جائے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ بیوروکریسی کیا ہے اور بیوروکریسی ہی ایک وہ آرگنائزیشن ہے یا وہ ادارہ ہے جو کیپٹلزم کے فروغ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہم ثابت ہو سکتا ہے ویبر نے کی جو تھیوری تھی اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں لیکن یہ بات یہاں پہ کہنا ضروری ہے اگرچہ نائنٹین ٹوینٹیز میں یہ اس ہم کہیں گے پیریڈ پڑتا ہے ٹوینٹی سینچری کے نائنٹینتھ اور ٹوینٹیتھ سینچری کے late nineteenth century and early twentieth century کا پیریڈ ہے لیکن اس میں جو اس نے تھیوری آف بیوروکریسی کی بات اس وقت کی وہ آج کے اداروں میں آج کی آرگنائزیشن میں خواہ وہ پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں وہ ایکولی اپلیکیبل ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویبر کی بیوروکریسی کے کیریکٹرسٹکس کیا تھے اور ویبر نے بہت سی باتیں جو کہیں وہ آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ایپلیکیبل ہیں پہلی چیز جو اس نے کہی وہ تھی حیرار کی آف یہ کیریکٹرسٹکس ہیں بیوروکریسی کے اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو اس وقت اس نے کیریکٹرسٹکس بتائے وہ آج اسی طرح سے پہلی بات اس نے کہی حیرار کی آف اتارٹی اور پھر اس نے ہیرارکی آف اتارٹی کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے اور پھر امپرسنالٹی اور ریٹرن رولز اینڈ ڈاکیومینٹ یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو ایکسپلین کرتے جائیں گے ابھی آپ صرف اس کو یہاں پر دیکھیے فردر کیریکٹرسٹکس ہیں promotion based on achievement specialized division of labour efficiency اب یہ کانسیپٹ جو ہے کہ ہیرارکی آف اتارٹی کیا ہے یہاں پہ آپ کو یہ جاننا آپ دیکھیں سلائیڈ کے اوپر کہ ایک پیرامڈ سا بنا ہوا ہے اور اس پیرامڈ میں ایک دیا ہے top management level middle management level اور باٹم یعنی اگر آپ کسی بھی ادارے کو دیکھیں تو اس کی شکل کچھ پیرامڈ کی طرح سے ہوگی ٹاپ پہ جو لوگ ہوں گے وہ کم ہوں گے مڈل مینجمنٹ کی لیول پہ جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے اور باٹم کی لیول کے اوپر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے تو ہیرارکی کیا چیز ہوتی ہے you can see it on the slide it says hierarchy is the various levels in the organization یہ ٹاپ مڈل اور باٹم جو ہیں یہ ڈفرنٹ لیولز ہیں جو کہ آرگنائزیشن میں ایگزٹ کرتی ہیں اور اس کو ہم ہیرارکی کہتے ہیں the various levels that exist in the organization دوسری جو بات اسی میں حیرار کی آف اتارٹی جو ہے اتارٹی کیا چیز ہوتی ہے again authority is the ability to exercise influence over a group of people تو اتھارٹی کیا ہے وہ اثر ہے وہ جو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں اپنا جو ہم لوگوں کو ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم کی تعمیل کریں دیٹ از اتھارٹی اتھارٹی جب ہم دفتر میں ہوتے ہیں تو وہ ایک دفتر کی جو پوزیشن جس میں ہم ہیں اس پوزیشن میں ہم کو ایک طرح کی اتارٹی جو ہے وہ ملی ہوتی ہے اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس ادارے کے کام کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کسی حد تک ایک اتارٹی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں لوگ آپ کی بات کو مانیں میکس ویبر نے اتارٹی کو تین ایسپیکٹس یا تین ڈائمینشنز میں دیکھا اس کا کہنا تھا کہ اتارٹی جو ہے وہ ٹریڈیشنل اتارٹی ہو سکتی ہے لیگل ریشنل اتارٹی ہو سکتی ہے اور کیریزمیٹک اتارٹی ہو سکتی ہے اب اس نے جو ٹریڈیشنل اتارٹی کی بات کی اس نے کہا کہ جب سوسائٹیز پیرمیٹو تھیں یا جب سوسائٹیز اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھیں یا انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے کی جو وہ بات کرتا ہے تو سوسائٹیز جو تھیں وہ ٹریڈیشنل تھیں کس سینس میں ٹریڈیشنل تھیں وہ اتارٹی کی سینس میں بات کر ہے یعنی کہ اگر باپ بادشاہ ہے یا سردار ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ انہیریٹ کرے گا وہی کنگڈم جو اس کے باپ کی تھی یعنی ہی ول بیکم دا کنگ اور اسی طرح سے اگر وہ سردار کا بیٹا ہے تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو وہ سرداری ملے گی تو یہ ٹریڈیشنل اتارٹی تھی جو کہ بیس تھی کنشپ کے اوپر یعنی ایک جو فرد ہے دوسرے فرد فیملی کے اندر ہی اتارٹی رہتی تھی اب یہ مثالیں آپ دیکھیں کہ جیسے پیری فقیری ہے یہ بھی ایک ٹریڈیشنل اتارٹی ہے لوگ ان کی پیروں کی بات کو مانتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرواتے ہیں یہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں یہ بھی ایک طرح کی اتارٹی ہے اور ویبر کا کہنا تھا کہ جب تک سوسائٹیز ٹریڈیشنل ہوتی ہیں ان میں پریڈومیننٹ اتھارٹی اتارٹی جو ہوتی ہے وہ ٹریڈیشنل اتارٹی ہوتی ہے اس کے بعد ویبر نے کہا کہ اتارٹی کیریزمیٹک بھی ہو سکتی ہے کیریزمیٹک اتارٹی کیسی ہوتی ہے کیریزمیٹک اتھارٹی وہ اتھارٹی ہوتی ہے جو انسان کے پرسنل کیریکٹرسٹکس میں کی بنیاد پر آ, لوگ ان کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں مثال آ جاتی ہے کیریزمیٹک اتارٹی کی وہ مثال یوں لی جائے گی کہ مثال کے طور پہ اسپورٹس میں سپر سٹارز ہیں تو ان کے ایک نہ صرف کہ ان کی ابلٹی ہے بلکہ ان میں ایک اپنا کیریزما بھی ہے یعنی ان کی ایک پرسنل کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی شخصیت کے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور لوگ ان کے حکم کی تعمیل لاتے ہیں ان کا اپنا پرسنل کیریزما ہوتا ہے کوالٹیز ہوتی ہیں they may be people who talk very nicely they may be people who have a very dominating personalities and therefore people will follow them will get influenced by them and will obey their orders so they have their own اور اس طرح سے تمام سپر اسٹارس کو دیکھ لیں یا گریٹ پرسنالٹیز جو ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں تو وہ ان کو ہم کہیں گے کہ ان میں ایک کیریزما ہوتا ہے ان کے ایک شخصیاتی پہلو اتنے اٹریکٹو ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل لاتے ہیں ویبر جس اتارٹی کی بات کر رہا ہے وہ بات ہے لیگل ریشنل اتارٹی کی اور لیگل ریشنل اتارٹی وہ اتارٹی ہے اب آپ دیکھیں دو ورڈز کو بیک وقت استعمال کیا ہے لیگل اور ریشنل لیگل اس طرح سے ہے کہ جب کوئی سرکاری افسر یا جب کوئی اسی طرح سے کہیں گے پرائیویٹ ادارے میں جب کوئی افسر کام کرتا ہے تو اس کو اس پوزیشن کی وجہ سے ایک اتارٹی ایک اس کو لیگلی یعنی لا اس کو وہ ایک اتارٹی پرووائڈ کرتا ہے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ آپ کو مثال دوں گی پولیس مین کی پولیس مین کے پاس اتارٹی ہے کہ اگر کوئی ٹریفک رول کی ٹریفک پولیس کے پاس یہ اتارٹی ہے کہ اگر ٹریفک رول کی کوئی وائلشن کرتا ہے یا ریڈ سگنل کو کراس کرتا ہے تو وہ اس شخص کو روک سکتا ہے اس سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا اس کے پاس لائسنس ہے کیا اس کے گاڑی کے پیپرز جو ہیں وہ ان آرڈر ہیں اس نے پراپرلی ٹیکس پے کیا ہے تو یہ کس کیپیسٹی میں یہ تمام چیزیں کسی سٹیزن سے پوچھ سکتا ہے اس کی کیپیسٹی یہی ہے کہ اس کی جو اس کے آفس نے اس کو یہ اتھارٹی دی اختیار دیا ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرے اور اس اختیار کو ایک لیگل شکل ہے اور ایک ریشنل شکل ہے اگر وہ شخص ریٹائر ہو جاتا ہے یا اس پوزیشن سے ہٹ کے کسی اور پوزیشن پہ چلا جاتا ہے تو اس شخص کو وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز یعنی اس پولیس مین کو وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روکے اگر انہوں نے ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کیا ہے تو یہاں پہ اتارٹی ایک اس پوزیشن کی ہے جس پوزیشن میں وہ شخص کام کر رہا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے بیوروکریسی میں یا بیورو میں اس لیگل ریشنل اتارٹی کی ہی اہمیت ہے ویبر کا کہنا ہے کہ اگر یہ اتارٹی لیگل ریشنل اتارٹی ہی اداروں کو آرگنائزیشنس کو انسٹیٹیوشنس کو چلاتی ہے یہ ورڈز میں انٹرچینجبلی استعمال کر رہی ہوں تو اس نے پہلی بات جو کہی تھی جس سے ہم نے کہا تھا ہیرارکی آف اتھارٹی یعنی اتارٹی آرگنائزیشن میں ایگزٹ کرتی ہے اور ہر لیول پہ مختلف طرح کے اختیارات ہوتے ہیں جو سب سے ٹاپ مینجمنٹ لیول پر ہیں ان کے اختیارات زیادہ ہیں جو مڈل مینجمنٹ پہ ہیں ان کے کم ہیں اور جو بالکل باٹم لیول پر ہیں ان کے اختیارات ان سے بھی کم ہیں تو ہر لیول پہ اختیارات آرگنائزیشن میں جو دیے گئے ہیں وہ لیگل ریشنل اتارٹی یا اختیارات ہیں یہاں ہم اس اتارٹی کو استعمال کر رہے ہیں اختیارات کی سینس میں جو نیکسٹ پوائنٹ ویبر نے دیا وہ پوائنٹ تھا امپرسنالٹی کا آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو پچھلے لیکچر سے ایک بات اور بھی کہی گئی تھی وہ تھا ڈائی آف پالیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ بھی یہی مقصد تھا کہ پالیٹکس کی اور ایڈمنسٹریشن جو ہیں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں ہم ان کو کمبائن نہیں کر سکتے امپرسنالٹی کا مطلب بھی یہی ہے کہ official is provided all equipment to carry out his duties he does not own the means of administration activities are completed impersonally. اس کی وضاحت یوں ہے کہ جس دفتر میں پولیس آفیسر یا ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی او کام کر رہا ہے اس دفتر میں جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے وہ پراپرٹی کس کی ہے وہ پراپرٹی پبلک کی پراپرٹی ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ پبلک کے لیے کر رہا ہے امپرسنل ہے وہ پرسنل نہیں ہے یعنی امپرسنالٹی کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ذات سے متعلق کوئی کام نہیں یہ کام ہے in the nature of the larger interest of the public جہاں پہ بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ شامل ہیں لہذا اس کو اپنی ذات کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو علیحدہ کر کے اپنی ڈیوٹیز کو دیکھتے ہوئے امپرسنلی وہ ڈیوٹیز امپارٹ کرنی ہے اور وہی مثال جو آپ کو پہلے دی کہ جتنے بھی لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں ان کے مقاصد جو ان کو ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز دی گئی ہیں ان کو بڑی امپرسنلی ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے یعنی they have to execute their duties in a very impersonal way if they and that is what Weber is trying to see that that is that has which has hierarchy of authority and the officers in organization execute their duties in a very impersonal way اس کا نیکسٹ جو کیریکٹرسٹک ہے بیوروکریسی کا وہ ہے ریٹرن رولز اینڈ ڈاکیومینٹس جو کچھ بھی ان اداروں میں آرگنائزیشنز میں یعنی بیوروکریسی میں کام ہوتا ہے ز written down there are documents that which lay down all the rules the principles the procedures and every decision that is taken in these organization has to be in black and white bureaucracy private بھی ہو سکتی ہے اور پبلک بھی اب آپ دیکھیں پرائیویٹ آرگنازیشن میں بھی سب کام بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے کوئی چیز انفارملی یعنی آپ کو یہ کہا جائے کہ انفارملی کا مطلب ہوتا ہے یا وربلی جو ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک آرگنائزیشن میں نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے اور اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا دیا ہے تو اس کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن اپوائنٹمنٹ لیٹر دے گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ فلانے دن دفتر میں آ کے دفتر جوائن کر لیجئے اگر ایسی بات ہوگی کہ سب باتیں زبانی چلیں تو جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی اپنی کوئی میمری نہیں ہوگی تو ریٹن رولز اور ڈاکیومینٹس جو ہیں وہ ہر ایک کام کرنے والے کے لیے یکساں ہوتے ہیں اور اگر رولز لکھے ہوئے نہ ہوں تو ایک سے دوسرے شخص کو اس ادارے کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے اور کام کو پورا کرنے کے لیے ہر کوئی پھر اپنے انداز سے کام کرے گا اس لیے ضروری ہے کہ رولز جو ہیں وہ لکھے جائیں اور ہر جو ہے ہر فرد جو اس ادارے میں کام کر رہا ہے وہ ان رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرے نیکسٹ جو اس کا کیریکٹرسٹک ہے بیوروکریسی کا وہ بیوروکریسی کا کیریکٹرسٹک ہے promotion based on achievement bureaucracy requires the task assigned to an official performed and completed in an efficient and effective manner and promotion is based on the level of skill and ability of the official. یہاں پہ جس بات کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ پروموشن آپ کی جو آپ کی کارکردگی ہے جو آپ کی اچیومنٹ ہے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھائیں اور اگر آپ اس کو ایفیشنٹلی اچیو کر لیتے ہیں جو ٹارگیٹس آپ کو دیے گئے ہیں تو پھر آپ کی پروموشن جو ہے آپ کی اپنی اسکلز اپنی مہارت اپنی ایبلٹی کے اوپر بیسڈ ہوگی اس چیز پر بیسڈ نہیں ہوگی کہ آپ کو کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے آپ کے اپنے کام کے اوپر آپ کی پروموشن جو ہے وہ بیس ہوگی اگین یہ کیریکٹرسٹک ہے ایک خصوصیت ہے بیوروکریٹک آرگنائزیشنز کی نیکسٹ پوائنٹ ہے specialization and division of labour bureaucracy emphasize کرتی ہے کہ each person in the organization must be assigned a task and and that person should continue to perform duty that task in order to make person efficient دو مثالیں دی ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے سلائیڈ پر ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر a person is assigned the task of typing should only perform that task and he should not be آس ٹو ڈو ادر ٹاسک یعنی اگر آپ ایک ٹائپس سے یہ ٹاسک بھی لینا شروع کر دیں کہ وہ آ کے صبح کو دفتر بھی صاف کرے اور اور چائے بھی بنائے اور پھر ساتھ آپ کے خط بھی ٹائپ کرے اور اور کوئی ایڈیشنل کام دے دیں تو اس کی ایفیشنسی جو ٹائپنگ میں ہوگی وہ کم ہوتی چلی جائے گی again division of labour each person should be given a task and should he اور she should specialize in that task pin making کی مثال ایڈم سمتھ نے Adam Smith again is a seventeen hundred and seventy six میں he wrote his book on the wealth of the nation اور اس میں اس اس نے سب سے پہلے چیز کو ایمفیسائز کیا کہ specialization leads to efficiency in the organization اور اس نے اپنی کتاب میں مثال دی تھی پن میکنگ کی پن میکنگ جو ہے وہ اس نے اگین تھرو اس نے دیکھا کہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ پن بنانے کا کام ہوتا ہے یہ پن کیسے بنتی ہے اس اس نے نے کہا یہ آبزرو کیا کہ اس فیکٹری میں ایک ہی ورکر ہے جو تار کو سیدھا بھی کر رہا ہے اور اس کو کاٹ بھی رہا ہے اور پھر اس پن کا جو ہیڈ ہے اس کو راؤنڈ بھی کر رہا ہے جب ایک ہی ورکر یہ سارے کام کرتا ہے تو وہ جو پنس بناتا ہے اس کی پن بنانے کی جو ایفیشنسی ہے یا آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم ہے یعنی تعداد بہت کم ہے اب اگر اس نے کہا اور اس نے ایسا کر کے دکھایا کہ اگر آپ ایک ورکر کو کہیں کہ وہ صرف تار سیدھی کرے اور اس کا کام صرف تار ہی کو سیدھا کرنا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو شخص تار سیدھی کرتا رہے گا وہ اتنا ایفیشینٹ ہو جائے گا کہ اس کو بہت کم ٹائم لگے گا کچھ عرصے کے بعد کہ وہ تار کو سیدھا کرے پھر ورکر ہے جو کہ دوسرا ورکر ہے جو کہ تار کو ایک گیون سائز میں let say about one inch کے سائز میں وہ اس تار کو کاٹتا جا رہا ہے اب اس کا کام صرف کیا ہے کہ وہ تار کو کاٹتا ہی چلا جائے گا وہ اس کو سیدھا نہیں کرے گا اور اس اس میں یہ مہارت پیدا ہو جائے گی وہ اس چیز پہ اسپیشلائز کر لے گا کہ وہ تار کو کاٹنے کا یعنی سائز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی ان اے موسٹ ایکوریٹ وے ہی اور she will be able to cut that wire اور اس کا کام صرف تار کو کاٹنا ہے تیسرا ورکر جو ہے وہ تار کو جو کٹی ہوئی تارے ہیں ان کے ہیڈ کو راؤنڈ آف کرے گا in order to make it a pin نہ اس کو بنانے کے لیے اس پن میکنگ آپ اس نے یہ اسٹیبلش کیا کہ اس طرح سے جب تین ورکرز تین مختلف کام کریں گے اور وہ کنٹینیوسلی کرتے چلے جائیں گے تو پھر جو پن بنانا ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو جائے گا اور جو پہلے ورکرز لیٹ سے کم تعداد میں پنیں بناتے تھے کچھ عرصے کے بعد جب ان میں اسپیشلائزیشن آ جائے گی ہر ایک میں تو ہر کوئی پن جو جو پن بنانے کی تعداد ہے یعنی آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھ جائے گا this is what is called specialization اور division of labour and Weber had emphasized that this is specialization and division of labour is one of the characteristics of bureaucracy after Max Weber Henri Fayol Uh, wrote his book General and Industrial Management in 1949. Henry Fayol gave 14 principles of general management, and again uh, you would see that some of the points that Henry Fayol raised and emphasized for improving the efficiency of the organization were also emphasized by his predecessors. And he is also called belongs to the classical school, because Henry Fayol is also emphasizing the efficiency and productivity of the organization. Henry Fayol starts with division of work. You see, in the previous, what Max Weber was saying, he was also talking about the division of labor or the specialization aspect. Specialization Henri Fayol نے بھی ایمفیسائز کیا کہ اسپیشلائزیشن کے بغیر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایفیشینٹ نہیں ہوتی دوسری چیز جو اس نے ایمفیسائز کی وہ اتارٹی اور ریسپانسبلٹی اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص جب آپ اس کو ذمہ داری دیں گے یعنی ریسپانسبلٹی دیں گے وہ اس وقت تک اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا جب تک اس کے پاس اختیار نہ ہو یا اس کے پاس اتارٹی نہ ہو یا یہ دونوں چیزیں جو اتارٹی اور ریسپانسبلٹی ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اگر آپ صرف کسی کو کہیں کہ یہ کام کرنے کے لیے آپ you order a person you that person will not be able to comply your order until unless you don't give that person the authority تیسری چیز جو اس نے ایمفیسائز کی ہینری فیول نے وہ تھی discipline he said when people join the organization they come in agreement with the organization that they will comply all the rules all the regulations all the procedures and all the systems within the organization so there has to be discipline اور ڈسپلن جو ہے بہت سی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن کا جو پہلو ہے کہ آرگنائزیشنز یہ سب سے پہلے توقع کرتی ہیں اپنے امپلائیز سے کہ امپلائیز جو ہیں مثال کے طور پہ وقت پر آئیں تو وقت کی پابندی جو ہے وہ آرگنائزیشن کا ایک کائنڈ آف اے ڈسپلن ہے یہ اگر نہیں ہوگا تو آرگنائزیشن بہتر طور پہ کام نہیں کر پائیں گی چوتھا جو اس کا اس نے پرنسپل دیا اس نے کہا unity of command unity of command جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سی آرگنائزیشن کا چارٹ دیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جو سبارڈینیٹس ہیں وہ اپنے آرڈر صرف ایک سپیریئر سے لے سکتے ہیں یعنی اگر ان کے آرڈرز جو ہیں وہ اپنا بہت سارے ان کے باسز ہو جائیں گے اور ان کو بہت سے احکامات ایک وقت میں ملنے لگیں گے تو وہ اپنا کام جو ہے بہتر طور پہ نہیں کر سکیں گے there has to be unity of command orders must flow from one boss only so that the subordinates are able to comply to the orders اور اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک سینئر مینیجر ہے اور اس کے تین اسسٹنٹس ہیں اگر ان تین اسسٹنٹس کے دو سینئر مینیجر ہو جائیں تو ہر کوئی اپنے اپنے uh, حکم دے گا اور وہ کوئی بھی صحیح طور پہ کام نہیں کر پائے گا نیکسٹ پوائنٹ ہے unity of command unity of command کا مطلب ہے کہ آپ کا جو uh, ایک it is related to the previous point unity of direction and unity of command اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی باس ہوگا جو آپ کے لیے پلان کرے گا اور اسی کی آپ ڈائریکشن میں uh, کام کریں گے یہ جو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو یونٹی آف کمانڈ اور یونٹی آف ڈائریکشن کلیئر نہ ہو یعنی ایک تو کمانڈ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو حکم کہاں سے ملے اور دوسرا کانسیپٹ ہے ڈائریکشن کہ کون آپ کو بتائے گا کہ کس ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک شخص آپ کو کہے آپ نارتھ کی طرف جائیں اور دوسرا کہے ساؤتھ کی طرف جائیں تو اگے اس میں یونٹی نہیں ہے اگین وہی کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی شخص آپ کے لیے پلان کرے گا یا آپ اس کے ساتھ مل کے پلان کریں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی آپ اسی کی نگرانی میں کریں گے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں ہے کہ subordination of individuals interest to the general interest in the organization یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اور یہاں پر یہ اس پوائنٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہینری فیول یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے دو طرح کے انٹرسٹ آرگنائزیشنز میں ایگزٹ کرتے ہیں ایک انٹرسٹ ہوتے انڈیویجلس کے لیٹس سے اگر دس لوگ آرگنائزیشنز میں ہیں تو دس کے اپنے ذاتی بہت سے مقاصد ہوں گے بہت سی ان کے گولز ہوں گے اپنے پرسنل گولز ہوں گے لیکن چونکہ وہ آرگنائزیشن میں آتے ہیں کلیکٹو ایفرٹ کے لیے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں سبارڈینیشن ہونی چاہیے اپنے ذاتی انٹرسٹ کی اوور دی جنرل انٹرسٹ یعنی آپ اپنے آپ کے ذاتی انٹرسٹ جو ہیں وہ حاوی نہیں ہونے چاہیے جو کہ آرگنائزیشنل انٹرسٹ ہیں نیکسٹ پوائنٹ جو کہ سیونتھ پوائنٹ ہے وچ از ریومنریشن ریومنریشن کا مطلب ہے کہ people should get a fair pay اور فیئر پے کا مطلب ہے کہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس کے مطابق ان کی تنخواہ یا ویجز جو ہیں وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا آؤٹ پٹ ٹین یونٹس ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے اور آپ ٹین یونٹس پروڈیوس نہیں کر پائے ہیں تو آپ کو آپ اس لیٹ سے فائیو یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو آپ کو ٹین یونٹس کا معاوضہ نہیں ملے گا آپ کو پھر فائیو یونٹس کا معاوضہ ملے گا تو دو چیزیں ہیں ایک تو جو آپ کی پے یعنی ویجز اور سیلریز جو ہیں they should be equal to what you have produced and one should feel satisfied with one's production اور ونس آؤٹ پٹ ہم نے اب تک ہینری فیول کے سات پوائنٹس کور کیے ہیں سات ٹوٹل پوائنٹس میں نے شروع میں کہا fourteen general principles of management Henri Fayol نے دیے تھے ہم نے سات کور کیے ہیں اور آپ اب اس میں دیکھیں گے کہ جو اب تک ہم کلاسیکل اسکول کی بات کر رہے تھے کہ ان کا میجر تھرسٹ جو ہے وہ کیا تھا اب میں یہ نہیں بتاؤں گی آپ کو خود اندازہ لگانا چاہیے کہ کلاسیکل اسکول کا میجر تھرسٹ یا میجر فوکس کیا تھا آپ سوچئے اس کو اور نیکسٹ لیکچر میں ہم ہینری فیول کے باقی پوائنٹس جو ہیں ان کو ہم کور کریں گے اور پھر پھر ہم میں question that I raise you کہ یہ بتائیے کہ میجر تھرسٹ کلاسیکل اسکول کا کیا تھا that we will talk about at the end but now I will request you that you keep thinking on this question till we meet next time تھوڑا سا ریوائز کر لوں جو ہم نے اب تک کور کیا ہے ہم نے کلاسیکل اسکول آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے with a few points of the Henri Fayol اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ٹیلر نے کیا کہا میکس ویبر نے کیا کہا فرینک اور للین گیلبرتھ کا ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کے بارے میں ہم نے بات کی اور انہوں نے آرگنائزیشنل ایفیشنسی کو انہینس کرنے کے لیے کیا کیا تھیئریز جو ہیں ہم کو دیں تو remember the question what is the focus of the classical school and also remember the question that what are the weaknesses and strength of the classical school you will talk about these in the next lecture اس وقت تک آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ